الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے تو محترم اور پیارے ہیں بھائیو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک درود کا پہنچنا بسا اوقات یوں ہوتا ہے تو فرشتے بندوں کا پڑا ہوا درود لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس شاخ کا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سماعت فرما لیا کرتے ہیں ان کے اختیار میں ہیں وہ جیسا چاہیں کریں ہمیں حسن عقیدت ذوق و شک محبت کے ساتھ دودھ پاک کی کثرت کرنی چاہیے صلو علی الحبیب اللہ صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود بالکرم والی و اصحابی اجمعین محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں ہم حاضر ہیں گزشتہ سلسلے کے اندر آپ نے حج کا معنی حج کی فرضیت کا حکم اور حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے شرائط فرضیت یا شرائط وجود سماعت کی تھی آج ہم شرائط وجوب ادا اسی طریقے سے حج کے عمومی فضائل اور حج مبرور کسے کہتے ہیں ان تین عنوانات پر ضروری باتیں سنیں گے سب سے پہلے شرط وجوب ادا یعنی وہ لوگ جن پر حج کرنا فرض تو ہو چکا ہے لیکن فی الحال ادا کرنا فرض نہیں ہے کیونکہ وجوب ادا کی شرائط نہیں پائے جا رہی تو آخر یہ وجوب ادا کی شرائط کیا ہوتی ہیں مثلا کوئی عورت ہے وہ صحت مند بھی ہے مالی استطاعت بھی ہے فارم بھرنے کا زمانہ بھی آ گیا لیکن محرم نہیں پاتی اس پر حج کرنا تو فرض ہو گیا لیکن جو وجوب ادا ہے وہ متحق نہیں ہوا فوری ادائے گی اس پر واجب نہیں اس کا تاخیر کرنا گناہ شمار نہیں ہوگا اور بالفرض سارا زمانہ ہی ایسا بیت گیا کہ اسے محرم دستیاب نہیں تو اس پر واجب ہوگا کہ یہ کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے یا وصیت کر کر جائے اگر بعد میں مالی حیثیت ختم بھی ہو گئی تب بھی اس پر یہ دونوں چیزیں لازم رہیں گی شرط وجوب ادا جو ہیں وہ چار ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ راستے میں امن ہو آج کل تو حالات بہت بہتر ہوتے ہیں اور بد امنی کا کہیں سے سرا زائرین کو نہیں ملتا لیکن پہلے زمانے میں جب لوگ کافلوں کی صورت میں سواریوں پر اونٹوں اور گھوڑوں پر گدھوں پر نکلا کرتے تھے مہینوں مہینوں کا سفر ہوتا تھا تو کہیں لوٹا جاتا تھا کہیں غدر ہوتا تھا کہیں فساد ہوتا تھا تو بہرحال آج بھی اگر کہیں سے صورت پیدا ہو جائے تمام شرائط تو پائے جائیں لیکن راستے کا امن نہ ہو تو ان لوگوں پر فوری حج پر جانا ثابت ہو جائے گا تاخیر کرنے کی انہیں اجازت ہوگی کتابوں میں مسئلہ بیان کیا گیا کہ قافلے والے اگر کہیں جس راستے سے جاتے ہیں لوگ رشوت لیے بغیر بھتا لیے بغیر گزرنے نہیں دیتے تو کیا اس عذر کی بنا پر انہیں تاخیر کی اجازت ہوگی علماء نے بیان کیا اس موقع پر زائرین کا رشوت دینا جائز ہوگا اور لینے والے ظالم ہیں خود ہی گناہ گار ہوں گے لیکن جو ان کی تاخیر ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی انہیں رشوت دے کر بھی فرض حج ادا کرنا ہوگا دوسری شرط عورت کے لیے ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کی مسافت یعنی بانوے کلومیٹر سے زیادہ کا جو سفر ہے بغیر محرم کے نہیں کر سکتی حج کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو تو عورت کے پاس ساری مطلب کہ شرائط پائی گئی مالی حیثیت بھی ہے صحت بھی ہے بالغ بھی ہے عاقل بھی ہے حج کے فارم بھرنے کا زمانہ بھی آ گیا لیکن محرم نہیں ہے شوہر نہیں ہے بھائی نہیں ہے والد نہیں ہے جس کے ساتھ یہ جا سکے یا وہ ہیں لیکن ان کا خرچہ اٹھانے کی سے استطاعت نہیں ہے تو اب جو ہے جو شرط وجوب ادا ہے وہ نہیں پائی گئی اور اگر کوئی عورت اکیلے ہی چلی جاتی ہے سامنے تو ویسے ہوتا ہے کہ محرم کون ہے آپ کا پوچھا جاتا ہے جھوٹ بول کر چلی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ گناہ گار ہوگی قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا لیکن اگر حج کر آئے تو اس کا حج جو ہے وہ فرض ادا ہو جائے گا لیکن شدید گناہ گار ہوگی اسی طریقے سے تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر تیاریاں تھیں اور اس نے فارم بھی بھرنا تھا فارم کھل چکے ہیں بھرے جا رہے ہیں اچانک اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یہ ایسے طلاق دے دی جاتی ہے یہ عدت میں آ جاتی ہے تو اب عدت میں آ جانا اس کے فوری سفر کو مانے ہوگا اس بنا پر فوری حج کی ادائیگی اس سے ثابت ہو جائے گی کیونکہ شرط وجوہ ادا نہیں پائی گئی چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک شخص ہے تمام تر شرائط تو پائی جاتی ہیں لیکن وہ قید میں ہے یا تو سرکاری جیل میں ہے یا پرائیویٹ جیل میں ہے کسی ظالم نے اسے محبوس کر لیا ہے تو اب جو ہے فوری جو ادائیگی ہے وہ اس سے ثابت ہو جائے گی اب یہ تاخیر کر سکتا ہے شرائط وجوہ اداچار ہیں نمبر ایک راستے کا امن ہونا نمبر دو عورت کے لیے محرم پر دستیاب ہونا نمبر تین عورت کا عزت میں نہ ہونا اور نمبر چار قید میں کسی کا نہ ہونا تو یہ شاید وجوب ادا تھی اب ہم اس سے دوسرے ممان کی طرف آتے ہیں حج کے عمومی فضائل ویسے تو ہر ہر رکن کے یعنی جب حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ سفر اختیار کرتا ہے سفر کے الگ فضائل ہیں احرام کی نیت کے الگ فضائل ہیں تلویہ کہنے کے الگ فضائل ہیں کعبے کی طرف نگاہ کرنے کے الگ فضائل ہیں طواف کے الگ فضائل ہیں صفا و مروہ کی صحیح کے الگ فضائل ہیں آب زمزم پینے کے الگ فضائل ہیں عرفہ مزلفہ مینا طواف زیارت طواف قدوم ہر ہر منصب اور رکن ادائیگی کے الگ الگ فضائل ہیں اور ان تمام فضائل کو ہم اس رکن کا ذکر کرتے وقت ذکر کریں گے اور اس رکن کا پس منظر ذکر کریں گے لیکن اس وقت ہم حج کے جو عمومی فضائل ہیں جو اجمالی فضائل ہیں ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کا ایمان تازہ ہو ان کا ذوق و شوق بڑھے ان کے جذبے میں اضافہ ہو اور جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں اور غفلت میں ہیں حج کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے انہیں اس کی ترغیب ملے اور جو استطاعت ہی نہیں رکھتے انہیں یہ فضائل سن کر ثواب حاصل ہو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحاج والعمارۃ وفد اللہ جو لوگ حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں یوتی ما سالو وہ جو مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتا ہے یستجیب الحم ما داؤ اور جس چیز کا جس چیز کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے یخلف علیہم نفقاتہم اور ان کے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے انہیں بہتر رزق عطا فرماتا ہے ادا آف الحم الدرہم بھی الف درہم اور اللہ تعالیٰ ایک درہم کا ثواب ہزار گناہ کر دیتا ہے ایک روایت میں آتا ہے ولزی نصیب نصیبی ان درہما یم فکو احد فیحا اصقل فی میزانی من جبل کم حاضہ و اشارہ الا ابی قبیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ سفر حج میں کوئی ایک درہم خرچ کرتا ہے تو میزان پر اس کا وزن اس پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابی قبیس کی طرف اشارہ کیا صفا اور مروا کے پچھواڑے میں جو پہاڑ ہے یہ جبل ابی قبیس ہے بلکہ صفا اور مروا آج کل تو بالکل پلین ہے جو اصل صفا اور مروا کی پہاڑیاں تھیں وہ اسی جبل ابھی جبلبیسی کا ایک حصہ تھی بہت بڑا پہاڑ ہے ایک درم کا خرچ کرنا اس پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگا میزان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ماتا تری کی مکتا مقبلوں اور مدبرا غفر اللہ ما تقدم من کہ جو مکہ کی طرف جاتے ہوئے یا آتے ہوئے دوران سفر انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اس کے تمام ہی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ولا ولا ولا شر دیوان یوزن لہو میزان بغیر حساب عذاب نہ تو اس کا نام اعمال کھولا جائے گا نہ اسے میزان پر لا کر کھڑا کیا جائے گا اور یہ بغیر حساب کتاب بغیر کسی عذاب کا سامنا کیے جنت میں داخل ہو جائے گا ایک اور حدیث میں فرمایا گیا حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اذا خرج الحاج من اہلہ وصار ثلاثت ایام وصلافت الیال خرج من ذنوبہ قیوم ولدته امہ جو بندہ تین دن سے زائد کی مسافت اختیار کرتا ہوا یعنی لمبے سفر کو اختیار کرتا ہوا حج پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے اور اسے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے کہ جس طرح ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ اس طرح دنیا میں آتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا من خرج من بیتی حاج او محتمر فماتا اجر اللہ لہو اجر الحاج المحتمر الہ یوم القیامہ جو سفر حج پر نکلا یا عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلا اور اسی سفر میں اس کا انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اسے حج اور عمرہ کرنے کا ثواب عطا کرتا رہے گا لم لم یحاسب اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا یورد اسے میزان پر کھڑا نہیں کیا جائے گا لہو اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای باب السلام کہ باب السلام کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے تو داخل ہو جا ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں تاب بین حج عمرہ کی ادائیگی ساتھ کرو اس کے کئی معنی ہیں علماء نے بیان کیے اور ایک معنی یہ ہے کہ حج تمتو کرو اس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے ان نا مطابع ور رض کی کہ یہ جو مطابعت ہے یہ جو عمل ہے یہ بندے کے رزق اور اس کے عمر میں اضافہ کرتا ہے کما خبص الحدید اور حج عمرہ جو عبادتیں ہیں یہ گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہیں جس طریقے سے کہ لوہا بھٹی میں جا کر زنگ سے پاک ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ الحاج اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے مولا کریم اس کی بھی مغفرت فرما دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے لو یا علم المقیمون مال الحاج علیہ من الحق کی لأتو حین یقدمون حتی یقبلو رواحلہم جب حاجیوں کے قافلے آ رہے ہوتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے استقبال کرنے میں کیا فضیلت ہے تو لوگ جو در جوگ ان کے استقبال کو آتے اور ان کی سواریوں کا بوسہ لیتے لینا وفد اللہ سے جمی الناس کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں کیونکہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ حاجی جس کی مقصد کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مقصد فرما دیتا ہے سب شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریف میں بیان کیا کہ جب حاجی واپس آئیں تو جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہو جاتے وہ اپنے سفر حج ہی میں شمار کیے جاتے ہیں لہذا لوگوں کو چاہیے کہ ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ان کے پاس جائیں اور جا کر ان سے دعا کروائیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ سفر حج ہی میں ہیں اور وہ دعا کریں گے تو سفر ہی میں دعا کرنا شمار ہوگا اور اس دوران ان کا دعا کرنا قبولیت کی علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماروی یوم و اصغر یوم عرفہ کہ شیطان کی جو حالت یوم عرفہ کو ہوتی ہے وہ جس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا کرتا ہے ایسی حالت پورے سال میں نہیں ہوتی کہ جب اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے ایک اور حدیث میں ہونا ہے ان الحجاج اذا قدم تلقت کا جب حاجی آتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں علی رقبان جنہوں نے کچھ سہولت کے ساتھ اونٹ پر سفر کیا انہیں فرشتے سلام کرتے ہیں صافہ رقبال الحمر جو لوگ کھچروں پر گئے ان سے مسافہ کرتے ہیں وا تنقو المشاطا اعتنا جس نے جس مشقت کے ساتھ جس زیادہ محنت کے ساتھ جس زیادہ تکالیف کے ساتھ حج کیا ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بہتر طریقے سے اللہ کے فرشتے استقبال کرتے ہیں تو حج کے فضائل آپ نے سماعت کیے اور جو حقیقی فضیلت ہے حج کی وہ اسے حاصل ہوتی ہے جو حج مبرور ادا کر محترم اور پیرس ہیں بھائیو آپ نے حج کے عمومی فضائل سماعت کیے اور حج کے ان فضائل کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ جو حج مبرور ہوتا ہے اگر بندہ اس طریقے کے مطابق حج کر لے پھر تو اس کی بہت بڑی کامیابی ہے حدیث پاک میں شاہ فرمایا گیا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای علی افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے ایمان باللہ بلّہ رسول اللہ رسول پر ایمان لانا کہ رسم نماز پھر کون سا عمل قال الجہاد جہاد کرنا پھر کہا گیا نماز قال حج مبرور حج مبرور ایک اور حدیث میں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ کہ اس کی جو جزا ہے وہ سوائے جنت سے کچھ نہیں صحابہ نے رض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں الحج حج کے مبرور ہونے سے حج کی نیکیوں سے کیا مراد ہے بر کے معنی ہوتے نیکی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اتام و افشا السلام کہ جو شخص حج پر جائے تو اس طریقے سے جائے کہ صدقہ اور خیرات کرتا بھی جائے محتاجوں کو کھانا کھلاتا بھی جائے اور لوگوں کو سلام بھی کرتا رہے یہ حج کی نیکی ہے یہ حج مبرور کی ایک علامت ہے اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی کیا عورتوں کا جہاد نہیں تو آپ نے فرمایا نہیں ان پر حج ہے اور آپ نے فرمایا اور اصل حج تو ہے حج مبرور اب حج مبرور کیا ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہی اصل حج ہے اور وہ جس نے کر لیا تو اسے روحانی اور دینی اور دنیاوی تمام فوائد حاصل ہو گئے علامہ ابوالبقا احمد بن محمد حنفی مکی جو سن آٹھ سو چون ہجری جن کا سن وفات ہے یہ اپنی کتاب بحر العمیق کے اندر حج مبرور کی تشریح کرتے ہوئے مختلف اقوال بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے لا خالت کہ جس حج کے کرنے میں کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے یعنی انسان نہ تو حج سے ہٹ کر کوئی گناہ کرے نہ جھوٹ بولے نہ غیبت کرے نہ نمازیں چھوڑے نہ کسی کا دل دکھائے نہ کسی کا مال کھائے اور جو حج کے ارکان ہیں ان کو بھی صحیح ادا کرے کیونکہ اگر کوئی واجب چھوڑ دے گا گناہ گار ہوگا اور فرض ہی چھوڑ دیا تو حج ادا نہ ہوگا تو پورے سفر حج میں جو اس طرح وقت گزارے کہ کوئی بھی گناہ نہ کرے گناہوں سے بچتا رہے اس کا جو حج ہے وہ حج مبرور ہے دوسرا قول حج مبرور کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جس حج کے کرنے کے بعد قبولیت کی علامات ظاہر ہو جائیں وہ حج حج مبرور ہے قبولیت کی علامات کیا ہیں دادا خیرن کہ بندہ جب حج کر کر آئے تو اس کے اندر خیر کی جو عادت ہے وہ بڑھ جائے نیکیوں کی طرف میلان بڑھ جائے پہلے نمازی نہیں تھا تو نمازی بن جائے پہلے اگر گناہوں میں ملوث تھا مسنداری نہیں تھی غیبتیں کرتا تھا جھوٹ بولتا تھا مال حرام کھاتا تھا تو اب یہ اس سے محفوظ ہو جائے تو جب بندے کے اندر ایسے آثار ظاہر ہوں اس کے حج کے قبول ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو حج ہے وہ حج مبرور ہے ولا یعابد سے زیادہ رجوئی ہی تو بندہ اگر حج سے آنے کے بعد گناہوں میں مشغول نہ ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جو حج ہے وہ حج مبرور ہے اور تیسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے لا ریا فی سمعتا ولا رفسا ولا فسوقا کہ وہ حج جس میں ریاکاری نہ ہو فسق نہ ہو فوش چیز نہ ہو وہ حج حج مبرور ہے اور امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحج المبرور فی دنیا الاخرہ حجا بر ابرارن حج مبرور وہ حج ہے کہ بندہ اپنے ظاہر اور باطن کے لوازمات کے ساتھ حج ادا کرے ظاہری تقاضوں کو بھی پورا کرے یعنی فرائض واجبات سنن اور جو باطنی لوازمات ہیں حسن نیت مال حلال سے ادائیگی خوشو خزو تمام تر مناسب کی تکمیل کے ساتھ ادائیگی جب ان تمام چیزوں کے ساتھ حج کو ادا کرے اور جب وہ پلٹنے لگے تو پھر وہ دنیا کی طرف نہ بھاگے پھر وہ مال حرام کی طرف نہ بھاگے پھر وہ گناہوں کی طرف نہ بھاگے راغبن فی الخرا اور بقیہ زندگی اس طرح گزارے جس طرح ایک مسافر گزارتا ہے آخرت کی فکر کرتے ہوئے گزارے تو جب بندہ حج کرنے کے بعد ایسے زندگی گزارے گا تو اس سے اس کا جو حج ہے وہ حج مغرور ثابت ہوگا ملتا بھائیو ان تمام تر اقوال کی روشنی میں دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ سفر حج جو ہے یہ کوئی عام سفر نہیں ہے یہ عشق و محبت کا سفر ہے یہ اطاعت کا سفر ہے یہ نیکیاں لوٹنے کا سفر ہے تو اس سفر کے کو اگر مقبول بنانا ہے اس سفر کے کم حق کو فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہمیں ظاہر و باطن تمام تر آداب کے ساتھ یہ سفر گزارنا ہوگا اور دوسری بات سیکھنے کو یہ ملی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول حج ہے اب بندہ جو نیکیاں کرتا ہے فرائض تو ادا ہو گئے واجبات تو ادا ہو گئے ایک تو ہوتی ہے فرائض اور واجبات کی ادائیگی فرض کا ذمے سے ساکت ہونا قضا باقی نہ رہ جانا ایک تو ہوتی ہے یہ چیز اور اب یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں یہ ہے دوسری چیز اب بندے نے حج کیا مشقتیں اٹھائیں کثیر مال خرچ کیا اب اسے کیسے پتا چلے اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں تو ہم نے سنا کہ اس حج کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ جب حج کر کر آئے تو بقیہ زندگی کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے نیکیوں میں گزارے گناہوں سے بچتے ہوئے گزارے تو محترم پیارے سائن بھائی اگر آپ کامل طریقے سے حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دینی معلومات حاصل کرنا ہوگی اس سلسلے کو پابندی سے دیکھتے رہیں گے معلومات حاصل ہوں گی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے حج عمرہ کو جو پریکٹیکل کروایا ہے اور اس کے اندر جو عشق و محبت کے انداز نظر آئیں گے مناسب کی ادائیگی میں جو آپ کو ایک ذوق سیکھنے کو ملے گا ان سیڈیز کو دیکھیے مکتبۃ المدینہ سے جاری کی ہوئی سیڈیز ہیں امیر سنت کے مختلف بیانات ہیں حج کے حوالے سے مدنی مذاکرے ہیں انہیں سنیے اور دیکھیے رفیق الحرمین کا مطالعہ کیجیے حج کے جب ہم مسائل سیکھیں گے جب ہم اس کے آداب سیکھیں گے اور ذہ نصیب اللہ کے کسی ولی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا ہم کسی پیر کامل کے مرید ہو کر فیض لیتے ہوئے حج کریں گے پھر تو اس حج کی برکتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے مزید اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے فیض حاصل کرتے ہوئے اپنے سفر حج کو مکمل کیجیے اور بقیہ حج کرنے کے بعد بقیہ زندگی کو دعوت اسلامی کے ماحول میں گزاریے دیکھیے پھر آپ آخرت کی زندگی کو کامیابی کے ساتھ پانے میں کامیاب ہوتے یا نہیں انشاءاللہ شاء عزیز دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا اگلے سلسلے میں انشاءاللہ شاء عزیز ہم حج کا جو فلسفہ ہے اس کے جو باطنی لوازمات ہیں اور حج کی جو نیتیں ہیں ان کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لبيك لبيك لبيك اللهم لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا